حضرت ابو وحب جو شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور انہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے نام رکھا کرو اور اللہ کو دو نام سب سے زیادہ محبوب ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے بڑھ کر واقعیت سے قریب دو نام ہیں حارث یعنی کھیتی باڑی کرنے والا اور ہمام یعنی رنج و فکر میں پڑا ہوا اور دو نام سب سے برے ہیں حرب یعنی لڑاکا اور مرہ یعنی کڑوا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار نو سو پچاس